ہی ہے کہ مسالا تربا بھی تین پوریا ہو جانتا تین پوری مسال رکھتی باقی اپنا تلاب مت سا تھا لیکن یہ چیزوں نے ہر جگہ ہو گیا پوریا لگایا کہ مزید مساط وقت پیار نہیں تو تو کرنا اپنے بھی آپ کو دکھنا کہ کہ آیا لکھنؤ یا جی گنجائش گنجائش گنجائش ہے ہے اگر اگر ہوئے ہوئے وہ وہ برسات والے پاس ہیں کر لینا نہ پھر سارا مسئلہ تین ہوتیش جو بھی ہے کہ مجھے

محمد محمد عبداللہ راشد صاحب محمد محمد کا

پہلی ٹرن کتنے گھنٹہ ہونا چاہیے پندرہ منٹ کی پہلی منٹ ٹائم بھائی کے لیے کہی واسطے جرا بندہ ٹائم ہاتھ مار چڑیا

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تكريم بإحسان صدق الله العظيم عزیزان گرامی اسلام ایک فطرتی مذہب ہے اور اس کا کوئی مسئلہ بھی فطرت کے خلاف نہیں اسلام ہر کام کے اندر قصد اور وقت بسر چاہتا جس کا مقصد ہے کہ انسان میں سوچ سمجھن کا موقع ملے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے خیر الامور ہے اس کا بہترین اموروں کے اندر روی ہوئے اسی طرح ہی نا شکتی طور پہ رشتہ اسواد ایک نہایت اہم مسئلہ ہے جس کے بنیاد سے ایک پوری نسل انسانی کی بنیاد ہے جس کے ذریعے ایک نسل کا تسلسل چلتا ہے اور اس دنیا بھر کی تمام اقوام نے مقدس رشتہ قرار دیتا ہے اس واسطے ہر قوم کے اندر ایسے طریقے اور ذرائع استعمال کیتے جاندے نے یا ایسے قانون وضع نے جس کے تحت دو خاندان یا ملتے نے ہیں یا ایک عورت کے مرد کا تعلق قائم کیا جاتا ہے جس اسی رشتہ اس کہنے ہاں یا اپنی پنجابی زبان کے اندر شادی کہنے ہاں نیت کی بنیاد اس نے نیت خلوص نیت اور اس نے معاشرہ پہ ہوتی ہے جب تک اس کے اندر اخلاقی پہلو اور اس نے نیت ہوئے گی مدت اور اخوبت کا جذبہ اس کے اندر کبھی ہوئے گا اور مضبوط ہوئے گا لیکن جدو اس کے اندر فساد ہوئے گا تو دوسرے شرائط برت اسلام نے پھر مرد مرد کو اجازت دیتی ہے اگر تعلق قائم نہیں رہ سکتا تو خلوص اور اس نے نیت باقی نہیں کہ خامد بیوی دونوں اپنی راہ جدا کر لیں خامد بیوی تو الگ ہو جائے بیوی خامد تو الگ ہو جائے اس کے واسطے مختلف نوعیت کے حالات کی بنا کے اسلام نے مرد نو طلاق کا حق دیتا ہے اور عورت نو کھلا کا حق دیتا ہے اگر مرد سمجھتا ہے کہ میری اس بیوی نال تعلق تعلق قائم نہیں رہ سکتا میرا کے اندر وہ جذبہ نہیں جہاں پہلے سی یا تعلق قائم رکھیا خرابی تو فساد برپا خامد نو شریعت نے حق دیتا کہ وہ بیوی تو الگ ہو جائے اور جس طرح ایک نکاح کا طریقہ دسیا اس طرح کہ کٹھا ہون کا جس طرح طریقہ دسیا جوڑن کا طریقہ دسیا اس طرح جدا ہون کا بھی شریعت نے طریقہ دسیا اور اس سے حدود مقرر کیتے نہ کہ طلاق کے سلسلے اللہ کریم نے فرمایا کہ طلاق مرتان رتار پر امساک ان بے معروف اور تشریح طلاق دو مرتبہ اس کے بعد تیسری طلاق جڑی ہے یا اچھے طریقے نال رکھ لو تو یا اچھے طریقے نال چھڑ دو یعنی رکھنا تے چھڑنا معاشری طور پہ پھر بھی اس نوعیت نال ہے کہ اگرچہ عداوت اور دشمنی اس موقع تے پیدا ہو جاندی ہے لیکن شریعت نے پھر بھی جانا ربی کا سبق دیتا کہ دیا کی انصاف مارو یہ رکھنا تے اچھے طریقے نہ رکھو فساد دی نیت نہیں ہونی چاہیے تنگ کرن دی نیت نہیں ہونی چاہیے جی چھڈنا تو پھر بھی اچھے طریقے نہ چھڈو کسی نے خراب کرن دی نیت بدنام کرن دی نیت نہیں ہونی چاہیے اس جگہ قابل غور جڑی بات ہے وہ لفظ ہے مردہ تو شریعت نے یہ رجی طلاق دو قرار دیتی نے اگر یہ رجی طلاق نو ایک ہی دفعہ استعمال کر لیا جائے تو وہ طلاق رجی نہیں رہ جائے گی باقی رجوع کا حق جڑا سلب ہو جائے گا وہ اس قرآن کی ایت کی روح کے خلاف ہوئے گا قرآن اس بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی انصاف ہوں ماروف ہیں اور تصری ہوں بے انسان دو تلاقوں کے بعد یہ حکم دے رہے ہیں اللہ کریم یا اچھے طریقے نہ رکھ لو یا اچھے طریقے نہ چھڑ دو اگر ایک ہی مجلس کے اندر تین تلاش لکھتی جان لکھ دیا جان دے جان تو جانا یہ حق سلب ہو جاتا رجوع وہ خامد نو حق باقی نہیں رہتا پھر اس کے واسطے کیونکہ معاشرتی طور سے برائیاں بڑی پیدا ہو جاتی ہیں جذبات کی رو جا کے آدمی یا غصے کی حالت کے اندر آ کے یا کوئی ہور کفیت کی بنا پہ ایک مجلس کے اندر تین تلاقا دے دینا لیکن اس تو بعد کوئی سوچن کا جس وقت موقع ملتا تو قرآن کی روح نال رکھ سکتا لیکن اگر ایک ہی مجلس کے کے اندر تین دیتی جان اس حق باقی نہیں رہ جاتا وہ پھر ایک کبھی ترین سورج نکالی گئی کہ اس کو حلالے کی طرف لیا جایا گیا حالانکہ حقیقت دے اندر وہ اس کو بھی معاشرتی طور سے برائی سی جس نو یہ روکن جس برائی کو روکن کی کوشش کی گئی ایک چھوٹی برائی نو روکن واسطے بڑی برائی دے اندر یہ ملوث ہو گیا الگ الگ دو مر... یا تین مجلسوں کے اندر ہوئے گا جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ اطلاق بیان فرمایا کہ پہلے طور اس کے اندر طلاق دیتی جائے بغیر وتی اس بعد دوسرے تور درد پھر تیسرے تور درن تورن تلاک ہوگیا اور پہلے جہر ہو حق ہوئے گا یہ جا دوا اس کا ملے گا درمیان دے اندر کوئی رشتہ دار ایسے پی جان گے جڑے مقاربت کرا گے صلح کراؤ گے وہ یا دور دا یا بعض غلط باتاں غلط فہمیاں پیدا ہوئی سی وہاں رفع کر کے یہ تلاک واپس دیتیا جان گیا رجوع دا حق جڑا ہے جس طرح قرآن نے فرما تھا انصافم بے معروف ہیں تو اس نے جو رجوع دا حق حاصل سی اس نے واپس دلایا جائے گا جس کی بناتے پھر وہ کار برباد نہیں ہوئے گا بلکہ آباد ہوئے گا وہ کار بس جائے گا اس سے برا دوسرے مقام کے اللہ کریم نے اسے مسئلے نو ذرا تفصیل نال بیان کیتا فرمایا اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف جدوورتان چلا گھر بل اتفاق رجی تلاق وہ اپنی عزت نو پہنچ جان ان اچھے طریقے نال چھڑ دو یا پھر اچھے طریقے نال آزاد کر دو اس موقع بھی اللہ کریم نے رجی طلاق دا ذکر کیتا کہ رجی تلاق دادی ہو سکتی ہے جی خامد نے حق دیتا جائے رجوع دا یا رکھن دا اگر مرضی ہوے رکھ لے اگر مرضی نہیں تو دے یہ جب اسی حق خامد کو چھین لیں گے تو گویا کہ قرآن کریم کی اس مقام دی بھی نفی ہوئے گی اور اس مقام کی بھی نفی ہوئے گی تیسرے مقام سے فرمایا بجا تلک مہارو کہ جدو تُسی نو طلاق دے دو اپنی عدت نو پہنچ جان ایتھے جی طلاق ہے فرمایا نہ منع کرو نہ روکو تو اپنے خام دوبارہ نکاح کر لین صحیح بخاری دے اندر حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تفصیل نال واقعہ موجود ہے لمبی حدیث بیان نہیں کرنی اشارہ تا نہیں اس دے اندر نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفها زوجا غيرا صدق اللہ العزيز بزرگو دوستو عزیزو آج اس مقام پر ہم ایک خالص شری مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی جمع ہو گیا میں اپنے مخاطب کو بھی یہی کہوں گا اور میں خود آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ابتدا سے لے کر انتہا تک انشاء اللہ عزیز میں کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کروں گا جس سے میرے مد مقابل کسی خم خواہ کے لیے بے آبروئی یا بے عزتی کی جائے یا اخلاقی حملہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل صاف طور پہ کہہ رہا ہوں ابتدا سے لے کر انتہا تک انشاءاللہ العزیز وہ بات کہوں گا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بات بھی ہے انشاءاللہ العزیز میں قطع نہیں جانا یہ مسئلہ ایک جس مسئلہ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہیں کہ تین تین طلاقیں طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو آیا وہ واقع ہو جاتی یا نہیں اس سلسلہ میں کوئی دلیل تو ابھی تک مولانا صاحب نے بیان نہیں کی البتہ اسلامی قوانین کی کچھ خوبیوں کے متعلق وہ کہتے رہے وہ تو ایک واضح بات ہے اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ دنیا کا کوئی قانون بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہر قسم کی خوبی ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہے جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے وہ بھی ٹھیک جس پاک جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ نے جس کو حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھیں اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو ہم حرام سمجھیں جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق جس چیز کا حرام ہونا بیان کیا اس کو ہم حرام سمجھیں جس چیز کا حلال ہونا بیان کیا اس کو ہم حلال سمجھیں کوئی آدمی شریعت کے اندر اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتا نہ وہاں کوئی عقل اور پیاس چل سکتا ہے نہ کچھ اور ہم شریعت کے مکلف ہیں خدا اور رسول کے حکم کے مکلف ہیں جو حکم ہمیں اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے آ جائے گا اس کو ماننا ضروری ہے مولانا نے ایک آیت کریمہ الطلاق مرتان پڑھی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا طلاق سلاسہ کے ساتھ وہ کوئی نہ تعلق واضح کر سکے ہیں نہ ہے کاش کے مولانا اس کے بعد ساتھ ہی آگے حصہ پڑھتے قرآن پاک کا ساتھ ہی آگے پہلے دو طلاقیں آ جس طرح یہ خود کہہ رہے ہیں اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے حالات کے تحت مجبور ہو گیا ہے تو وہ آدمی ایک توہر میں ایک طلاق دے پھر دوسرے توہر میں دوسری طلاق دے تیسری طور تیسرے توہر میں تیسری طلاق دے صحیح مسنون طریقہ تو یہی ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس طریقہ مسنونہ سے ہٹ کر اس کے خلاف کوئی غلط کام کر کے ناجائز طور پر وہ آدمی اگر دے دیتا ہے تین طلاقیں اکٹھی تو جرم تو اس نے کیا غلطی تو اس نے کی لیکن سوال یہ ہے اس کی غلطی پر کوئی نتیجہ مرتب ہوگا یا نہیں جی۔ اب قرآن پاک ہمیں کہتا ہے زہار کے متعلق کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اللہ پاک نے اسے فرمایا من کرم منل و زورا یہ ایک من کر بات ہے جھوٹ بات ہے غلط بات ہے اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اگر کس نے زہار کر لیا تو کفارہ اس کو دینا پڑتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے تین طلاقیں دے لی تو دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اس پر کوئی نتیجہ مرتب کیا یا نہیں میں ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات نبی پاک کے بعد صحابہ کرام کے زمانہ کے واقعات آئیں گے کہ وہاں پر تین طلاقیں دینے والوں نے طلاقیں دی نبی پاک نے بھی تین طلاقوں کو تین قرار دیا اور صحابہ کرام نے بھی تین طلاقوں کو تین قرار دیا اور اس کے برعکس میں اپنے فاضل مخاطب کو ابتدا سے لے کر انتہا تک اب دیکھیں گے میں ان کو مخاطب کروں گا یہ پورے ذخیرہ احادیث میں سے ایک واقعہ بھی حدیث کا صحیح صنعت کے ساتھ صرف ایک واقعہ تمام دنیا جہان کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک واقعہ نہیں بتا سکیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا ہو کسی نے تین طلاقیں آ کے دی ہوں نبی پاک نے فرمایا یہ تین تین نہیں ہیں بلکہ یہ ایک اس کے برعکس ہماری طرف سے واقعات آئیں گے میں پیش کر رہا تھا قرآن پاک کی پہلے آیت چونکہ سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کی کتاب کا دوسرا نمبر ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی حدیث کا اللہ پاک نے فرمایا فن طلّہ کہا پہلے دو طلاقوں کا ذکر آگے تیسری کا آگے پہلے پہلی طلاق دے تب بھی رجوع کا حق ہے دوسری طلاق دے تب بھی رجوع کا حق ہے لیکن تیسری اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ پاک نے قانون بیان کیا فلا تحل من جب تک کسی اور خاون کے ساتھ وہ نکاح نہ کر لے تو پہلے خاون کے لیے وہ حلال نہیں اب یہ جو قرآن پاک کی آئے تھے یہ میرے پاس موجود ہے اس کا سفا ہے تین سو پینتیس سفا اس کا تین سو تینتیس تین سو تینتیس اور جلد ہے اس اس کی امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ طرف سے آیت کا معنی موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالکل دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کوئی آدمی تین طلاقیں دے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بیوی بی حلال نہیں رہتی چنانچہ فرمایا پال شافی رحمہ اللہ فل قرآن ید اللہ او ید الخا بے سلاسن تین طلاقیں دے لے لم غیرہ یہ اور محلہ ابن ہزم کے اندر وہاں پر صاف علامہ ابن ہزم نے صاف کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے مجموعہ یہ آیت کریمہ کہا جس طرح اکٹھی تین طلاقوں کو شامل ہے اسی طرح الگ الگ تین طلاقوں کو بھی شامل ہے دونوں کو شامل ہے اگر الگ الگ طلاقیں دی تب بھی حکم یہ اگر اکٹھی طلاقیں دی ہیں تب بھی حکم یہ ہے کہ فلا لہو تن زوجن اس وقت تک اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہ نہ کرنے اب اس کے برعکس یہ تو ہے قرآن پاک کی آیت اس قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ساتھ میں جی۔ اب مولانا نے چونکہ کوئی واقعات یا ایسی چیزیں دلائل کے طور پہ لائی نہیں ہے میں حدیث سے لا رہا ہوں بخاری شریف کر یہ میرے پاس ہے بخاری شریف اس بخاری شریف کا صفحہ ہے سات سو اکانوے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عن رضی اللہ تعالی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی فتح اس عورت نے تین طلاقوں کے بعد پہلے خون کے لیے تو حلال نہیں رہی تھی دوسری جگہ جا کے نکاح کر لیا فتح اللہ کا دوسرے خاوند نے اس کو طلاق پھر دے ذرا سمجھنا پہلے خاون نے تین طلاقیں دی ہیں اس کے بعد اس نے دوسرے خبر کے ساتھ جا کے نکاح کر لیا اور دوسرے خاون نے بھی اس کو طلاقیں دے دی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سے پوچھا گیا دوسرے کے ساتھ جو نکاح کیا ہے اور دوسرے نے نکاح کے بعد طلاق دے دی ہے اور ابھی تک اس دیوادی تعلق گویا کے قائم نہیں ہوا کیا وہ عورت پہلے خاون کے لیے اب حلال ہے نبی پاک فرماتے ہیں اتحل للاول قال نبی پاک نے فرمایا لا لا پہلے خاون کے لیے حلال نہیں حتی یزو کا اسے لتا کما ذات الاول جس طرح پہلے نے اس کا مزہ چکھا تھا اسی طرح جب تک دوسرا مزہ نہیں چکھ لیتا یعنی اس دیوادی تعلق قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک پہلے خاون کے لیے حلال نہیں اب یہ فیصلہ نحمده و نسلی علی رسول کریم عزیزان محترم میں اپنی پہلی تقریر دے اندر تین آیات کریمہ پیش کی ہوئے سن اور استدلال یہ کیتا سی کہ انہاں تین آیات دے اندر اللہ کریم نے خامد نو رجوع دا حق دتا اگر تین طلاقاں اکٹھیاں دتیاں جان تے خامد نو رجوع دا حق باقی نہیں رہندا کیوں پڑھی ہے اس تو خود معلوم ہے کہ تین گئی نے پھر خامد حق نہیں کلا کہ تیسری طلاق تو بعد رجوع دا حق حاصل نہیں اگر تین تلاک جان یہ اوپر تین آیات میں پڑی جنہ کے خامدر رجوع دا حق ہے گویا کہ تارز آ گیا اندر حالانکہ تارج نہیں ایتھے جڑی جڑی جڑی فین طلاق طلاق طلاق مراد تیسری اپنے وقت تے تے دتی دتی جائے جائے متفرق طور دفعہ دفعہ تن واحدہ نہ نہ نہ ہوئے ہوئے ایک ہی باقی وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث صحیح بخاری چوں پیش کیتی ہے اس دے اندر یہ قطل ذکر نہیں کہ اس خامد نے کٹھیاں تین طلاقاں دتیاں سن بات تے صرف یہ کہ تین طلاقاں دتیاں سن

اخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس مل گئی مولانا سند جی ہاں۔ قال كان الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتان من خلافه عمر طلاق الصلاه واحده فقال وقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استاجلوا في امر قالت لهم فيه نار فلو امزیناہ علیہم علیہم فامزاہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول دے زمانہ مبارک دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دے زمانہ مبارک اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تعالی خلافت دے پہلے دو سال دے اندر تین طلاق ایک مجلس دیاں ایک ہی شمار کی جنگیا سن کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگوں نے طلاق دین کے اندر بڑی جلدی کرنی شروع کر دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اگر اسی فرماسی تین ایک ہی کر دیے تین ایک بات کو دینے ہویا دیا ہوا نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت دے دوسرے سال تو بعد یہ تین جہاں نے ایک مجلس تین شمار ہونیاں ہون لگ پہ اس تو پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ کرم صلیم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے پورا زمانے خلافتیا تین ایک ہی تصور کی سی سی ایک ہی سمجھی بلکہ شرح مانی سار تحاوی صفحہ نمبر انہٹ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فتویٰ جاری کیتا اس تو بعد جو انہوں نے نے کفیت سی عمر عمر خطاب اوتیا او جا حضرت رضی اللہ دے کول کوئی ایسا آدمی پیش کیتا جس ایک مجلس اندر مارتے دورے مارتے اس مار مار دے دے درے کی پیٹ تکلیف پہنچا دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس بات نکن پسند نہیں سن کرتے کہ اے جا طریقہ اے سنت طریقہ ہوئے بلکہ خود مولانا نے تے بات نو تسلیم کر لیا کہ صحیح اور مسنون طریقہ یہاں کے الفاظ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک طور میں ایک دوسرے طور میں دوسری صحیح مسنون طریقہ